جناب عبداللہ بن بسر سلمی کی ہمشیرہ سما رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہفتے کے دن کا روزہ نہ رکھو سوائے ان ایام کے جن میں تم پر یہ فرض ہوں ہفتے کے دن اگر تمہیں انگور کے شاہ کا چھلکا میسر آئے یا کسی درخت کی لکڑی تو اسے ہی چبا لو یعنی اپنے آپ کو بے روزہ بنا لو امام ابو داود رحمہ اللہ نے کہا عبداللہ بن بسر حمسی ہیں اور یہ حدیث منسوخ ہے اس کو حضرت جویریہ کی حدیث نے جو آگے آ رہی ہے منسوخ کر دیا ہے سننے ابو داود حدیث نمبر دو ہزار چار سو اکیس